تو نہیں سکتے لڑائی وغیرہ تو نہیں کر سکتے اس کے ساتھ لیکن جو آدمی مدرسے میں آ گیا داخلہ لے لیا طالب العلم بن گیا اب اگر وہ نماز نہیں پڑھے گا تو اس کو ڈنڈے لگیں گے نہیں لگیں گے ضرور لگیں سمجھے باہر کے آدمی کو زیادہ سے زیادہ کہیں گے تو زبان سے لیکن جو اندر آ گیا اور داخل ہو گیا اس کے ساتھ جو ہے وہ پورا پورا سلوک ہوگا اسی طرح ہے کہ جو آدمی اسلام قبول نہیں کرتا کافر ہے تو وہ آزاد ہے لیکن جس نے اسلام قبول کر لیا اور اپنے آپ کو مسلمان کہلانے لگ گیا تو اب اب اگر وہ نماز نہیں پڑھے گا یا احکامات الہیہ میں سے کسی حکم کا انکار کرے گا تو اس پر مرتب ہونے کا فتوا لگے گا اور اس کو قتل کیا جائے گا بھائی ایسا ہے نہیں ہے یہاں بھی ایسے ہے کہ اگر وہ اسرائیلی موسا علیہ السلام کی رسالت کو تسلیم نہ کرتے اور اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہ کرتے تو ان کے ساتھ اور معاملہ ہوتا لیکن جب انہوں نے موسا علیہ السلام کی رسالت کو مان لیا اللہ کی وحدانیت کو مان لیا حضرت کے مرید بن گئے دریا پار کر کے یہاں آ گئے اب جب اللہ نے ان کو کتاب دی اور وہ عمل نہیں کریں گے تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا بات سمجھ گئی ہے دعویٰ کرنے کے بعد بس تم ممباد اب حضرت آ گئی بیا نے مرد یہ پہلی بیماری ہے تولی والی کہ احکامات الہیہ کو پسے پشت ڈالتے رہے اور احکامات الہیہ سے منہ موڑتے رہے اس کے بعد پھر گئے تم بعد اس کے دال کا کا مشار رہے حاشیے پر جب بین سطور لکھا ہوگا اے من بعد اخذ ذلك الميثاق المؤكد حاشیہ پر ہے حاشیہ پر کرایا قریب بالکل اے من بعد اخذ ذلك الميثاق المؤكد اتنی پکا وعدہ لینے کے باوجود تم جو ہے وہ پھر گئے فلولا فضل اللہ علیکم مانع عذاب اللہ نے فرمایا میرا فضل ہو گیا کہ میں نے تمہیں مہلت دے دی اور برباد نہ کیا ورنہ میں تمہیں تباہ کر دیتا تک اگر نہ ہوتا فضل اللہ پاک کا کون سا فضل بال امہال و تاخیر العذاب امہال محلت دے دینے والا اور عذاب کو مؤخر کرنے والا اگر یہ نہ ہوتا فضل اللہ کا اوبر تمہارے اور اس کی رحمت لکن تم من الخاص اصل ہے تولی طریقہ ہے نہیں لکھا ہوا الکل لکن تم کے اوپر نیچے کہیں سمرہ تولی یعنی تولی کا اصل سمرہ یہ ہے کہ تمہارے ساتھ یہ ہونا چاہیے تھا تولی اور منہ موڑنے کا اصل نتیجہ یہ ہے اصل سمرہ تولی اصل سمرہ تولی دیکھ لیا اصل اگر نہ ہوتا فضل اللہ پاک کا اوپر تمہارے اور اس کی رحمت تو البتہ ہوتے تو من الخاسرین فوراً تباہ ہونے والے فوراً تباہ ہونے والے عالم تم الدین آتدو فکتے یہ مرد دو میں ہیلا بازی سمجھا نا جی حضرت مسئلہ یہ علیہ السلام کے زمانے کے اندر ساحل سمندر پر ایک بستی تھی جس کا نام تھا ایلا ایلا بستی تھی ساحل سمندر پر داود علیہ السلام کا زمانہ تھا اور یہ یہودی وہاں آباد تھے یہودیوں کے لیے حضرت حکم ہے کہ وہ ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے ہیں ہمارے نزدیک ہماری شریعت میں جمعہ کے دن کی تعظیم ہے اور یہودیوں کی شریعت کے اندر ہفتے کے دن کی یوم سب کی تعظیم تھی اور نصارہ کے نزدیک اتوار کے دن کی تعظیم ہے جو اب مسلمان بھی کر رہے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارا اور ان کا دن کا فرق ہے کہ ہمارا دن کون سا ہے جمعہ والا ان کا دن کیا ہے ہفتے والا دوسرا فرق یہ ہے کہ ہمارے لیے حکم ہے کہ آغان اول سے پہلے اور نماز سے فارغ ہونے کے جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد ہم دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں تجارت بھی کر سکتے ہیں اور اپنے کام کاج کر سکتے ہیں صرف پہلی اذان جب رحمانی دیتا ہے تو اس کے بعد اور او نماز سے فارغ ہونے تک یہ عرصہ جو ہے ہمیں عبادت کے اندر مصروف ہونا ضروری ہے اللہ بدرلوم کو طلبا مستثنا ہے کہ وہ کمروں میں بیٹھے رہیں جی؟ کمروں میں بیٹھے رہیں یا گپ شپ کرتے رہیں یا بازاروں میں پھرتے رہیں اور یہاں مسجد میں نہ آئیں کوئی حج کی بات نہیں اور کوئی آدمی ایسا کرے گا تو وہ گناہ گار ہے یا گناہ کبیرہ ہے ضروری ہے انسان کو پہلی اذان کے بعد فاج الجمعہ لیکن یہودیوں کو امر تھا کہ جمعہ کا سورج غروب ہوئے اور عبادت شروع ہو جائے کوئی دنیا کا کام جائز نہیں ہے ہفتے کی رات بھی عبادت ہفتے کا سارا دن بھی عبادت اب جب عبادت کا دن تھا انہوں نے مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی حضرت نے منع فرمایا تو انہوں نے پھر ایک ہیلا کیا کہ نالی بنا لیتے ہفتے کے دن سمجھا حوض آگے بنا دیتے تو وہ نالی کے ذریعے پانی حوضوں میں جاتا تو مچھلی بھی حوضوں میں چلی جاتی پھر اس کو بند کر دیتے پھر ہفتے کا دن جب ختم ہوتا اتوار کے دن پکڑتے مزے سمجھا سر جی؟ یہ انہوں نے ہیلا نکالا تو علماء نے وہاں کے جو علماء تھے انہوں نے منع فرمایا لیکن وہ نہ رکے اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں بندر بنا دیا سمجھا سر جی؟ تین جماعتیں بن گئی ایک جماعت وہ تھی جو خود بھی نہیں پکڑتی تھی اور پکڑنے والوں کو منع کرتی تھی اور ایک جماعت وہ تھی جو نہ خود پکڑتی تھی نہ منع کرتی تھی اور ایک جماعت وہ تھی جو پکڑتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء میں اختلاف ہے کچھ علماء اس طرح سے جب عذاب آیا تو فقط ان لوگوں پر آیا جو لوگ پکڑتے تھے مچھلیاں بس دوسرے دو پیسے بچ گئے شاہ ولی اللہ رحم اللہ تعالیٰ کا خیال یہ ہے کہ دوسرے دونوں پیسوں پر عذاب آیا سمجھا تھی پکڑنے والوں پر بھی اور جو چپ کر کے بیٹھے تھے ان پر بھی سمجھا نا سر کیونکہ وہ چپ کر کے بیٹھے تھے تبلیغ نہیں کی تھی انہوں نے اس لیے ان شاء اللہ وضاحت آ جائے گی صورت آرام ہوگا یہ ذکر ہے غلط عالم تم الدین آسد اور البتہ تاثیر جانتے ہو تم کیا مانا جانتے ہو یعنی تمہاری آبائی تاریخ کا مسلم واقعہ ہے ہماری آبائی تاریخ کا مسلم باقی ہے جانتے ہو تم ان لوگوں کو جو حد شریعت سے نکلے تھے تم سے سب کے حکم کے بارہ میں سمجھا ہفتے کے دن کے حکم کے بارہ میں سب بس کہا ہم نے ان کو حضرت کہا ہم نے کلنا کے نیچے لکھا ہوگا حکم قہری تکوینی سے حکم قہری یہ حکم تشریعی نہیں تھا شریعت کا حکم نہیں تھا کہ بندر بن جاؤ تکوین امر جس طرح اللہ کسی کے بارے میں امر کرتا ہے کہ تو ذلیل ہو جا تو وہ ذلیل ہو جاتا ہے کسی کے بارے میں امر کرتا ہے تو عزت والا ہو جا تو عزت والا ہو جاتا ہے کسی کو بیمار کر دیتا ہے کسی کو تندرست کر دیتا ہے اس طرح اللہ نے حکم دیا سمجھا جی کہا ہم نے ان کو ہو جاؤ تم تیرا جتن بندر خاص اینا دلیل ہونے والے ہی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ لوگ بندر حقیقت نہیں بنے تھے بلکہ بندر بننا کنایت ہے موہر جباریت بندر بننا کنایا ہے تو ان پر موہر جباریت لگ گئی ان کے دل جو ہیں وہ مشق ہو گئے اب کبھی ہدایت اور ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا تو اس طرح گویا کہ وہ بندر ہے حقیقت وہ بندر نہیں بنے تھے شکلیں تبدیل نہیں ہوئی تھی شکلیں انسانوں والی تھیں کاروبار بھی کرتے تھے پھرتے تھے رہتے تھے سب کچھ تھا لیکن ان کی دلیں جو ہیں وہ مست ہو چکی تھی جس طرح کسی آدمی کے دل پر مو جباریت جب لگا دی جائے اور ایمان داخل نہیں ہوتا اور کفر خارج نہیں ہوتا یہ اس طرح کی بات ہے لیکن جمہور امت اس طرف ہے کہ حقیقت وہ بندر بن گئے تھے اللہ پاک کے حکم فرمانے کا مقصد بھی یہی ہے آپ کے پاس حاشیے پر یا نیچوں پر کہیں عبارت ہوگی وہ پڑھو گے ظاہر القرآن الحقیقت ظاہری ظاہر قرآن یہ ہے کہ وہ حقیقت مرض کیے گئے تھے بندر بنائے گئے تھے اعلیٰ جمہور المفت ترین بس صحیح ہو جمہور مفسرین بھی اسی طرف ہیں اور صحیح بھی یہی ہے اچھا اور بات ہے وہ لوگ صبح ہو گئی گھروں سے نہ نکلے دیر ہو گئی جب تو لوگوں نے اوپر سے جو جھانکا تو دیکھا تو سارے بندر بنے ہوئے ہیں اللہ معاف کرے تین دن تک وہ مخلوق زندہ رہی اس کے بعد ختم ہو کتنی دن تین دن حدیث پاک میں آیا نبی علیہ اخلاق و تفریح نے فرمایا ہے کہ جو مخلوق مخق کر دی جاتی ہے وہ تین دن سے زیادہ زندہ نہیں رہتی وہ بھی تین دن زندہ رہے تھے فقط پھر وہ مر گئے تھے ہلاک ہو گئے تھے زیادہ زندہ نہیں رہے تھے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آج جو بندر پھر رہے ہیں جو ان بندروں کی نسل ہے لیکن یہ بالکل غلط ہے حقیقت اس کی نہیں ہے یہ اللہ کی ایک مستقل مخلوق ہے وہ لوگ جو تھے وہ تین دن سے زیادہ زندہ نہیں رہے تھے کیونکہ حدیث پاک میں آ چکا ہے باقی ایک حدیث آتی ہے بخاری میں بھی ہے کہ یہ رب ہے نا رب سوس مار وہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ سمجھے کہ سوس مار کہتے ہیں فارسی کے اندر سمجھا یہ نبی علیہ السلاط اور تسلیم کو پیش کی تھی تو آپ نے نہ کھایا اور پھر خالد بن ولید رضی اللہ دوسرے لوگوں نے کھایا تو حضرت سے کسی نے سوال کیا حرام انہیں گبو جا جا رہے حرام ہے آپ نے فرمایا ایک جگہ پر تو کہ میری قوم نہیں کھاتی تھی اس لیے ایک جگہ پر یہ ہے کہ ایک قوم جو ہے وہ مشق کی گئی تھی اس کی شکل کے اندر مجھے خطرہ ہے کہ یہ بھی ان میں سے ہو یہ بھی ان میں سے ہے اس لیے میں اس کو نہیں کھاتا اس حدیث کا جواب عرض کر رہا ہوں یہ روایت بل مانا ہے یہ روایت کیا ہے راوی نے روایت بل مانا کر دیا ورنہ اس حدیث کا اصل مطلب یہی تھا کہ ایک قوم کو پھوس مار کی شکل میں تبدیل کیا گیا تھا شکل میں یہ نہیں کہ یہ اس کے نسل ہے نسل نہیں یہ اللہ کی ایک الگ مخلوق ہے اللہ نے اس مخلوق کو انسانوں کو اس کی شکل بنا دیا تھا تو چونکہ اللہ کا عذاب آیا بندوں پر اور اس کی شکل بنی تھی اس لیے میں اس کو مخلوط نہیں سمجھ آئے اللہ کا عذاب جس جگہ پر آئے حضرت نے اس جگہ مانے سے جانے سے منع فرمایا ہے آئے گا حدیث جنہوں نے پڑھی ہے انہوں نے پڑھا ہے اگر نہ پڑھو گے کہ جب نبی علیہ السلام تبوک جا رہے تھے تو قوم سمود کے علاقے سے گزرے تو صحابہ کرام نے وہاں کنویں سے پانی بھرا اپنے پانی بھی آٹا بھی پھینکوا دیا تھا ڈال دو آٹا اس آٹے سے روٹی بھی نہ پکاؤ سمجھا کہ اور یہاں سے گزرو روتے ہوئے اور جلدی جلدی گزرو یہاں سے کہیں ہمارے اوپر نہ عذاب آ جائے تو عذاب والی جگہ سے بھی آپ نے منع فرمایا جس طرح کے وادی محسر ہے مدلفی اور مینا کے درمیان جہاں اصحاب الفیل آئے تھے وہاں رہنے سے منع کیا گیا ہے تو چونکہ یہ وہ قوم جو مفت کی گئی تھی وہ ان کی شکل بنا دی گئی تھی اس لیے اس جانور سے ہمیں کراہت کرنی چاہیے اس جانور سے ہمیں کیا کرنی چاہیے کراہت کرنی چاہیے کیونکہ یہ معذب قوم کی شکل جو ہے وہ اسی طرح تھی یہ مراد ہے کونو صحیح خاسرین خوبو تم بندر ذلیل ہونے والے فجعلناہا نہا پس کیا ہم نے اس قصے کو سمجھا نکال واسطے ان لوگوں کے جو بہنا جدہ نکال کس کو کہتے ہیں نکال اصل کے اندر کہتے ہیں حدیدت اللجام میری طرف دیکھو گھوڑے کو لگام دی جاتی ہے نا جی، تو گھوڑے کے منہ میں وہ لوہا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے لوہا ہوتا ہے لگام کو لوہا لگا ہوتا ہے جس کی وجہ سے گھوڑے کو روکا جاتا ہے تو حدیدت الجام کو بھی کیا کہتے ہیں نکال کیوں اس لیے کہ اس کے ذریعے گھوڑے کو روکا جاتا ہے اسی طرح قیدی کو اور جیل خانے کے اندر جیلی کو پاؤں کے اندر جو بیڑیاں پہنائی جاتی ہیں نا اور پاؤں میں جو زنجیر پہنایا جاتا ہے اس کو بھی نکال کہتے ہیں اس لیے کہ وہ بھی انسان کو چلنے سے روک دیتا ہے اسی طرح اونٹ کے اگلے دو پاؤں کے اندر جو رسا ڈالتے ہیں تاکہ وہ بھاگے نہ زیادہ چلے نہ اس کو بھی کیا کہتے ہیں نکال کیونکہ وہ روک دیتا ہے اس کو بھاگنا ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ نکال کا اصلی معنی رکاوٹ ہے کیا معنی ہے ہاں آئے گا انشاءاللہ پڑھیں گے کہ حدود جو ہیں یہ بھی نکال ہیں نقال کا معنی انسان کو گناہ کرنے سے روک دیتے ہیں پس بنایا ہم نے اس کی نکالن رکاوٹ نکالن کا مانا رکاوٹ نیچے لکھا ہے نافرمانیوں سے بعد آ جائیں نہ فرمانی سے جائیں رک جائیں رکاوٹ واسطے ان لوگوں کے جو اس کے قریب تھے وما خلفہ اور وہ جو ان سے دور تھے ماں بین جدہ ہا ما ماں خلفاہ کے دو مطلب ہیں کتنی مطلب ہیں دو ایک مطلب تو یہ ہے کہ ماں بین سے مراد وہ لوگ جو اس وقت موجود تھے جنہوں نے اس قصے کا مشاہدہ کیا یا اس قصے کو سنا اور ماں خلفہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو بعد میں آئے جو بعد میں ایک معنی یہ ہے کر دیا ہم نے اس قصے کو رکاوٹ نہ فرمانی سے ان لوگوں کے لیے جو بین جدہ اس وقت موجود تھے وما خلفہ اور وہ جو بعد کے اندر آنے والے تھے ایک مانا یہ ہے دوسرا مانا ماں بین جدہ کا مانا وہ لوگ جو اس جگہ کے قریب قریب تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا <coughs> اور ماں خلفہ سے مراد وہ لوگ جو دور دور تھے ماں خلفا مراد جو دور دور تھے پک کیا ہم نے اس کی کو رکاوٹ واسطے ان لوگوں کے جو اس کے قریب تھے اور ان لوگوں کے لیے جو ان سے دور تھے بم اور نصیحت نصیحت کا کس لیے کہ نیکی میں زیادہ ہوں کہ نیکی میں نکال بنایا کہ گناہوں سے رک جائے اور معاہدہ بنایا کہ نیکی کے قریب ہوں للمتقین مستفیدین واسطے ڈرنے والوں کے جن کے قلوب کے اندر خوف خدا ہے بہن پالمو سال قوم ساتے خبا ساتے مارو سوم تامبک یہ الگ عنوان ہے یہ دوسری تقریر ہے اور پہلی تقریر کے مطابق لکھو خباست ثانی پہلی خباست کا ذکر ہے جہاں سے سبق شروع کیا وید اخذنا میسا کا کم بارہ فو کا کم تور میں اور جہاں سے خباست فانی کا ذکر ہے اور دوسری تقریر تھی کہ یہاں سے یہود کی تین بیماریاں آئیں گی تبلی ہیلا بازی اور تعمق دو بیماریوں کا ذکر آ چکا ہے تم میں تولی کا ذکر آیا ہے اور بالاکاد عالم تم کے اندر ہیلا بازی کا ذکر آیا ہے اب ویز کالا تو تیسری خیبات مرد ان کا آ رہا ہے تیسرا تیسرا مرد ان کا کون سا تام موقع کچھ سمجھ آیا ہے نا موسا علیہ السلام نے حکم دیا کہ گائے دینے کرو سمجھا سر جی؟ <coughs> ویز کال ہے موسا ترجمہ کرو میں سمجھا تو ان اور جب کہ فرمایا موسا علیہ السلام نے اپنی قوم سے ان اللہ یا بے شک اللہ حکم دیتے ہیں تمہیں جو کہ وبے کرو تم کرو تم بقرتن کوئی گائے کوئی گائے ذرے کرو بقرتن ناکیرا تن کیرا ہے اس کا معنی کیا کرنا ہے کوئی گائے اللہ نے حکم یہ دیا کہ کوئی گائے ذبے کر دو سمجھا دیکھ حضرت کیوں اللہ نے حکم کیا اللہ نے حکم سمجھا جناب من اس لیے کیا اللہ ہی حکمت جانتا ہے ہمیں جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ فرعون کے زمانے میں اسریلی عبادت کرتے تھے فرعون کے زمانے میں اسریلی گائے کی اور پھر اس کے بعد سامری نے جب بچڑا بنایا تو پھر بھی انہوں نے اس کی عبادت کی اب عبادت سے تو انہوں نے توبہ کر لی لیکن ان کے دلوں کے اندر عظمت باقی تھی دلوں کے اندر تعظیم باقی تھی گائے کی اللہ چاہتے تھے کہ اپنے ہاتھوں سے دبے کریں گائے کو تاکہ توہین ہوے اور ان کے دلوں سے عدمت نکلے جائے بات ہو نا جی نا اب نیچے اوپر جب کہیں لکھا ہے تمہارے پاس مدارک کی عبارت جی ان اللہ حجام ہو بکرا کہاں ہے یہ کھڑا ہے ہاں جامر کے اوپر ہاشیہ لگا دو حکم اللہ ملہ ہو حکم اللہ حکم دینے سے ہے حکم اللہ ہو بے جی لے یو حوانا حالہ ہور والی ہے لے جو حوانا لے جو حوانا امرو مابو دیہ پنا امرو مدارک صفا چوالیس مدارک سفا چوالیس مدارک صفا چوالیس سمجھا اللہ ہی جانتا ہے حقیقت علامہ نصوی احمد اللہ نے مدارت میں لکھا ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا لے جو حسن امر و معبود ہند تاکہ ان کے معبود کی توہین ہو لے جو حوان امر و معبود ہند تاکہ ہاں کا لفظ رہ گیا مجھ سے لے جو حسن امر و معبود ہند اہم ہم ایندہ ہم ضرور لکھنا ہے جی نیچے لکھ لو معبود ہم کے نیچے آئندہ ہوں لے جو جب امر معبود ہوں میں ان شاء بھی بحث سازی کروں گا یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ اللہ مولا فرماتے ہیں کہ یہ کیوں حکم دیا گیا تاکہ معبود کی توہین ہوئے سمجھا سر یہ کہ ذبح کرو تم باقاراتن تن کوئی گائے حضرت بعض علماء نے تو یہ فرمایا کہ باقارہ مفرد ہے اور اس کی جمع بقر آتی ہے کیا آتی ہے بقر سمجھا سی جی؟ اور بقرہ کا لفظ جو ہے یہ مذکر مونف دونوں پر بولا جاتا ہے مذکر مونف دونوں پر بولا جاتا ہے سمجھا نا سر جی؟ اور بعض علماء کہتے کہ نہ بلکہ یہ مذکر ہے یہ مونف ہے باقارہ اور بقر اس کا کیا ہے مذکر ہے بلکہ بات کہتے کہ اس کا مذکر آتی نہیں ہے اس کا مذکر سور ہے من غیر لفظی جس طرح ناپا ہے نا ناپا ناپا کا مذکر جمل ہے من غیر لفظ ہی یہاں بھی ایسے ہے جو کہ دِبے کرو تم کوئی گائے کالو اتھ تاخیر ہو دو کہنے لگے آیا بناتا ہے تو ہمیں مسکری کیا ہوا اور چونکہ ان کے دل میں عظمت تھی نا اور دل نہیں کرتا تھا ذبے کرنے کو تو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ سوال جواب کر رہے ہیں کہنے لگے آیا بناتا ہے تو ہمیں مسکری کیا ہوا قال اعوذ باللہ آپ نے فرمایا میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے یہ کہ ہوں میں من الجاہلین نادانوں سے کن سے نادانوں سے اچھا جی آپ نے فرمایا میں پناہ مانگتا ہوں اللہ پاک سے یہ کہ ہوں میں من الجاہلین نادانوں سے کہ احکام الہیہ میں تمسخر کروں احکام الہیہ میں ہاں مستری کرنا یہ نادانوں کا کام ہے اللہ کے احکامات میں مستری کرنا میں نادانوں سے نہیں بننا چاہتا جو مستری کرتے ہیں اچھا جی پالو لنا ربا کا اب شروع ہو گیا تفتیش سمجھا سی اور تعمک جس کو کہا جاتا ہے ہی طالب علم کو کہا جائے نا کہ جی بازار جانا ہے فلانا دکان دیکھا نہیں جی وہ نہیں دیکھا فلانا جی وہ دیکھا تو آیا ابھی کپڑے دھونے ہیں سمجھا سر فلانی بات ہے فلانی بات اس طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا جی کام کرنے کا خیال نہ ہوا تو فلانی بات فلانی بات فلانی بات کارد اولانا ربا کا تفتیش اول بار تفتیش اول بار کہنے لگے پکار تو ہمارے لیے دعا کر تو ہمارے لیے اپنے رب سے واضح کرے ہمارے لیے ماں ہے یا کیسی ہے یہ یعنی ماں سنوہا ماں سنوہا چاہے اس کا سن کیا ہے کیا مطلب کیسی ہے یعنی نو عمر یا بوڑھی نو عمر ہے یا بوڑھی ہے سمجھا تھی پالا جواب تفتیش اول آپ نے جواب دیا بے شک اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ گائے ہے نہیں ہے فارض بالکل بوڑھی بلا بکرن اور نہ بہت بچہ اور نہ بہت بچہ نہ بوڑھی ہے نہ بہت بچہ ہے نصف نصف ہے درمیان اس کے ذالبہ کا مشارل ہے المذکور من سنین نہیں کا ہوا ہاں المذکور ورنہ اشکال آتا ہے کہ کا تو اس میں واحد کا ہے فارد اور بکر دو چیزیں ہیں تسمیہ ہے تسلیہ کی طرف اس مشارہ کیسے جا رہا ہے تو یہ بتاویل مذکور بتاویل ہاں خیال کرو نصفہ نصفہ درمیان ان دو مطلب اس کے جو ذکر کیا گیا دو سنوں سے اور جلالین کا والا ہے ففالو ماتو مرون پس کٹ ڈالو تم جو کچھ کے حکم کیے جا رہے ہو تم زیادہ حجتیں نہ کرو زیادہ حجتیں نہ کرو اور کام کرو تم لنا تفتیش دوم کہنے لگے پکار تو ہمارے لیے اپنے پروردگار کو وعدے کرے ہمارے لیے کہ کیا ہے رنگ ان کا ان کا رنگ کیا ہے کالا ان کو دوم حضرت نے فرمایا کہ بے شک اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ گائے ہے سفرا اور زرد رنگ کی فاق اللہ سخت گہرا ہے رنگ اس کا گہرا ہے گہرا رنگ سمجھ دو ایک ہوتا ہے نا درد ہلکا درد اور ایک ہے گہرا درد زیادہ درد ہوگئے سمجھا سی صاف <coughs> ساخ لکھائے الفقو او الخلوص الفقو ہو الخلوص ہو خالص کو خلوص کو کہتے ہیں خالص اور گہرا ہے رنگ اس کا تفر الناظرین خوش لگتی ہے دیکھنے والوں کو گائے کا رنگ زرد ہو نا تو بڑا اچھا لگتا ہے خوش لگتی ہے سمجھا سر کالود اولانار رب کا جو بھائی جلنا تفتیش تفتیش ربا کا کہنے لگے پکار تو ہمارے لیے اپنے رب کو واضح کرے ہمارے لیے کہ ماں ہے ہے چاہے یعنی ماں سنفوہا کیا ہے کس کا یعنی کس کام میں ہے کس نہیں ہوا ہے نا کس کام میں ہے کیا کام کرتی ہے وہ سمجھا نا کام کیا ہے انگل علت تفتیش علت تفتیش کیوں کر رہے ہیں اس لیے کہ ان القارہ بے شک یہ گائے مل جل گئے ہیں اوپر ہمارے اب دیکھو بقر کا لفظ پیچھے باقاع تھا اب کیا ہے بقر یہاں جمع مراد ہے بے شک بیل مل جل گئے ہیں اوپر ہمارے ان شاء اللہ ہو اور بے شک ہم اب کی بار اگر چاہا اللہ نے لمح البتہ راہ پانے والے ہیں اب ہم صحیح راہ پر آ جائیں گے قال انه يقول جواب تفتیش جواب تفتیش آپ نے فرمایا بے شک اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ گائے ہے لا غلول نہیں ہے محنت کرنے والی نہیں ہے لکھا ہے بل آمالے افجلال بل عملے افضل جلا لے نہیں ہے تابے تھی عمل کی وجہ سے تصیر الارضا اثارہ جو سیر و اشارہ تن کا مانا ہوتا ہے دو معنی ہوتے ہیں ایک مانا ہوتا ہے زمین کو چیرنا کیا مانا ہوتا ہے زمین کو چیرنا الٹ پلٹ کرنا اور جس طرح ہل چلاتے ہیں نا بندے تو زمین کو چیرتے ہیں الٹ پلٹ ہوتے ہیں نیچے کا حصہ اوپر اوپر کا حصہ نیچے ہو جاتا ہے اور دوسرا اس کا مانا ہوتا ہے غبار اڑانا جیسے تصیر الارضا اپنا اور جگہ پر آیا ہے سیر و صحابن ہوئے ہو بالا دن میتن یعنی یہاں پہلا معنی ہے نہیں ہے محنت کرنے والی جو پھاڑتی ہو زمین کو زمین کو چیرتی ہو جوتتی ہو زمین کو بلا تف ہر کا اور نہ پلاتی ہے کھیت کو سمجھا جانے اس کو کنویں پر بھی نہیں چلایا جاتا اللہ شیر تفیہ مسلمت بری آ تم العیوب ہے منلوبے ازما الحمد تنظیر مسلم مسلمت غرض کے ہر عیب سے بچی ہوئی ہے غرض کے ہر عیب سے بچی ہوئی ہے لاش یا تفیہ نہیں کوئی داغ بیچ اس کے نہیں کوئی داغ بیچ اس کے یعنی دوسرے رنگ کا دھبا نہ ہو رنگ کا خالص درد رنگ ہو بالکل نہیں کوئی داغ نہ کوئی داغ اس کے قال الان جیتا بالحق پہ کہنے لگے اب آئے ہو آپ بالحق پہ پوری اور صاف بات لے کر پوری اور صاف بات لے کر واضح بات لے کر حق یہاں باطل کا مقابل نہیں ہے سمجھا یہاں حق جو ہے مجمل کا مقابل ہے کہ پہلے آپ کی باتیں مجمل تھیں اب جو آپ کی بات ہے یہ کیا ہے بالکل واضح ہے سمجھا سی ربے تو کر ڈالا انہوں نے اس کو پر نہیں تھے قریب کے جب ہر انہوں کرتے کرنے والے نہیں تھے بہرحال کر ڈالا انہوں نے یہ کام سمجھا سر یہ ذکر تھا ان کی دوسری خباست کا اور یہ ذکر تھا ان کی تیسری بیماری کا کیا تعمق کیا تھا تعمق کرنا اب وید قتل تم نفس خبا سالے سے جو قصہ پڑھ لو پھر یہ ان ہوا جو کہ چچا بھتیجا تھے چچا بڑا مالدار تھا نا غلط تھا تو اس کا وارث بھتیجا بنتا بھتیجے نے چچے کو رات کو قتل کر ڈالا صبح کو شور مچا دیا کہ میرے چچا قتل ہوا قتل ہوا قتل ہوا سمجھا اللہ پاک نے فرمایا کہ گائے کا کچھ حصہ جو ہے جس مردے کو لگا دو یہ زندہ ہو کر بول پڑے گا اور بتایا میرا قاتل کون ہے وہ گائے ہوئی پڑی تھی سمجھا تھی ادھر مردے کو گوشت لگایا تو وہ مردہ بول پڑا اس نے بتایا کہ میرا قاتل تو یہی میرا بھتیجا ہے اب پڑھو مانا یہ ایک توجہ ہے انشاءاللہ اور توجہ کرتا ان قتل تم نفسان توجہ سالت لکھا ہے اور جب قتل کیا تم نے ایک نفس کو تم کی ہاتھ بس اختلاف کیا تم نے بیچ اس کے اپنی اپنی براعت کے لیے اپنی اپنی براعت کے لیے اختلاف کیا تم نے بیچ اس کے اور اللہ پاک ظاہر کرنے والا تھا جو کچھ کے تھے تم اے مجرم و مشتبہ لوگ تک تم انہیں چھپاتے تھے وہ مجرموں مشتبہ لوگوں تم جو کچھ چھپاتے تو اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا بس ہاں، کہا ہم نے مارو تم اس نفس کو سات بعد اس گائے کے سات بعد اس گائے سے باقاعدہ لکھا ہے نا گائے کے سمجھا سی کزال کا جو اللہ موتا جملہ موتا رضا برائے ثبوت جس طرح یہ مردہ بول پڑا اسی طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو قیامت میں قیامت میں لکھا ہے جی۔ قیامت جی میں بجوری کم آیات ہی اور دکھاتا ہے تمہیں آیات اپنے نظائر قدرت نظر جی۔ نظائر قدرت کم تاقل تاکہ تم سمجھ جاؤ تم ایک نظیر سے دوسری نظیر کا انکار نہ کرو جی۔ ایک نظیر سے انکار نہ کرو سمجھ جو کہ جس طرح یہ ایک مردہ زندہ ہوا اس طرح سارے بھی زندہ ہوں گے تمہ قصد قو حکم یہ زجر ہے اللہ فرماتے ہیں اتنی میری قدرت کے نشانات دیکھنے کے باوجود تمہارے دل جو ہے وہ سخت سے سختی رہے نرمی کبھی آئی نہ ان کے اندر پھر بھی سخت رہے یہ سما کون سا ہے اس کے بعد سما کون سا ہے ہاں پھر بھی سخت رہے دل تمہارے تما قصد کا مانا ماضی استمراری ہے پھر بھی سخت رہے دل تمہارے من بعد غالے کا بعد ان باتوں کے بعد ان دلائل کے بعد ان باتوں کے جو مقتضی نرمی کو تھے جو جا پس یہ مثل پتھر کے ہیں او او اشد و بے معنی بل ہے بلکہ زیادہ ہیں سختی میں پتھر سے بھی زیادہ ہے سختی میں حضرت پتھر کا نام لیا اور لوہے کا نام کیوں نہیں لیا کہ دل تمہارے لوہے کی طرح ہے پتھر کا نام کیوں لیا اس لیے کہ لوہا جو ہے پگھل جاتا ہے لیکن پتھر نہیں پگھلتا تو پتھر کی اندر تشبی اس لیے دی جاتی ہے کہ فلانا تو پتھر دل ہے مانا سخت دل ہے یہ مثل پتھر کے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں ادرو سختی کے ان من الحجارا کیونکہ کیا لگ ہے کیونکہ لکھا ہے دیکھ لو نیچے تو لکھا ہے بات تالی لیا ہے سمجھا مغلی کا حوالہ ہے لیکن اوپر یہ کیوں کے لکھنا ہے باب کی علت کو واضح کرنا ہے کیونکہ بے شک بازے پتھروں سے البتہ وہ ہیں جو بہ پڑتی ہیں اس سے بڑی بڑی نہریں اور بے شک بازے ان سے البتہ وہ ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں پر نکلتے ہیں اس سے زیادہ نہ تو تھوڑا ہی صحیح پانی زیادہ نہ تو تھوڑا صحیح پانی نکل پڑتا ہے پس نکلتا ہے اس سے پانی زیادہ نہ تو تھوڑا صحیح منہا اور بے شک باز ان پتھروں سے البتہ وہ بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے بعض پتھروں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں بعضوں سے تھوڑا پانی نکلتا ہے نہ بھی نکلے پانی تو گر تو پڑتے ہیں نیچے اللہ کے خوف سے لیکن تم نے تو کوئی اثر قبول نہ کیا اور بے شک بعض ان میں سے البتہ وہ ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف سے اور نہیں اللہ بے خبر ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو بابجا کساوت کے بد اعمالیاں بابج کساوت میں نہیں اللہ بے خبر ان بد اعمالیوں سے باوجہ کساوت کے بد اعمالیاں تاملون جو تم کرتے رہتے ہو

کل کے سبق میں دو قصے پڑھے تھے بنی اسرائیل کے آبا و اجداد کے پہلا قصہ ذبح ہے باقارہ والا گائے کے ذبح کرنے کا ان کو حکم دیا گیا اور وہ مختلف قسم کے سوال کرتے رہے اور بڑی مشکل سے جا کر گائے ذبح کی اور دوسرا قصہ کے انہوں نے ایک بندہ مار ڈالا قتل کر کے مار کر پھر اس نے شور مچا دیا اختلاف کیا کہ کون ہے قاتل ہمارا بندہ مارا گیا تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے وہ بول پڑا اور اس نے بتایا کہ کون میرا قاتل ہے قصے سے دونوں لیے اب اس سلسلے میں کام کرنا ہے کہ بقیہ سارے مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ قتل والا قصہ پہلے پیش آیا اور ذبح بقرہ والا قصہ بعد میں پیش آیا یہ انسان کے قتل ہونے والا واقعہ جو ہے یہ پہلے پیش آیا اور گائے کے ذبح والا واقعہ بعد میں پیش آیا چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہوں نے کہا کہ بندہ مارا گیا اللہ نے فرمایا گائے ذبح کرو اور اس کا کچھ حصہ لگاؤ فضر بو ہو بے گا اس کا کچھ حصہ اس مردے کو لگاؤ وہ بول پڑے گا زندہ ہو جائے گا اور بتا دے گا ان کو گائے کے ذریعے کرنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے عرصہ دراز جو ہے سوال و جواب میں لگا دیا بعض روایات میں چالیس سال بھی آیا ہے کہ اتنا عرصہ گزر گیا بہرحال قصے کا جو پہلا حصہ ہے وہ بعد میں ذکر کیا گیا ہے اور قصے کا جو بعد والا حصہ ہے وہ پہلے ذکر کیا گیا ہے قتل والا قصہ پہلے پیش آیا اس کو بعد میں ذکر کیا گیا اور گائے کے بینے والا واقعہ بعد میں پیش آیا اس کو پہلے ذکر کیا گیا تو یہ ترتیب کیوں بدلی گئی مقدم کو مؤخر اور مؤخر کو مقدم کیوں کیا گیا فرماتے ہیں اس لیے تاکہ بنی اسریل کی دو الگ الگ خباستیں معلوم ہو جائیں کہ ذبے بقرہ کے مسئلے میں انہوں نے کیا تعمق اختیار کیا اور قتل کے مسئلے کے اندر انہوں نے کیا شور مچایا یہ دو الگ الگ ان کی قباعت واضح کرنے کے لیے مقدم کو مؤخر اور مؤخر کو مقدم کر دیا گیا یہ بقیہ مفسرین کا خیال ہے مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے جس طرح قرآن پاک کی ترتیب ہے اسی طرح واقعات پیش آئے کہ گائے کے ذبح کا واقعہ الگ پیش آیا اور قتل کا واقعہ جو ہے یہ بعد میں پیش آیا اور یہ الگ پیش آیا اس ایک قصے کو دوسرے کے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ الگ الگ ہے دونوں قصے زب بکرا والا الگ ہے اور قتل والا واقعہ الگ ہے بات جی؟ جواہر القرآن کی تردید میں عبد شکور جی نے کتاب لکھی ہے ہدایت الحیران سمجھا سنگھ اس کے اندر اس نے جہاں اور اعتراض کیے ہیں ایک بڑا اعتراض یہ بھی کیا ہے بہت اچھالا ہے اس کو کہ دیکھو مولوی حسین علی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اور ان لوگوں نے جمہور مفسرین کے خلاف کیا ہے جمہور مفسرین کے خلاف کیا ہے کہ انہوں نے جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی واقعہ ہیں مقدم کو مؤخر مؤخر کو مقدم کیا گیا اور یہ کہتے نہیں جی یہ الگ الگ ہے اس لیے میں یہ بات سمجھا رہا ہوں اب میں موازنہ کر رہا ہوں دونوں تفسیروں کا جمہور علماء کی تفسیر کا اور مولانا رحمہ اللہ کی تفسیر کا آپس میں موازنہ کر رہا ہوں جمہور اکثر علماء نے جو تفسیر کی ہے یہ تفسیر جو ہے یہ مرجو ہے کیا ہے میں عرض کرتا ہوں شاء اللہ تعالی شاید تمہارے ذہنوں میں سوال ہے کہ ویسے تو جمہور جمہور کہتے رہے تو اب کہتے ہو یہ تفسیر مرجو ہے اس کی وجہ عرض کرتا ہوں مرجوحیت کے کیا وجوہات ہیں پہلی وجہ مرجو ہونے کی یہ ہے کہ اس تفسیر کے اندر نظم قرآن کو تبدیل کرنا پڑتا ہے نظم قرآن کو مقدم کو مؤخر اور مؤخر کو مقدم کہ جو حصہ مقدم ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مؤخر ہے اور جو مؤخر تھا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مقدم ہے پہلا اس کے اندر مرجوحیت کی علت اس تفسیر کے اندر یہ ہے کہ اس تفسیر کے اندر نظم قرآن کے اندر چیک کیا جاتا ہے تغیر تبدل کہ مقدم کو مؤخر مؤخر کو مقدم بنایا جا رہا ہے اور نمبر دو یہ تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے کیا کہہ رہا ہوں نبی علیہ السلام سے منقول نمبر دو کسی صحابی سے بھی منقول نہیں ہے کتنی باتیں ہو گئی دو نہ نبی علیہ فراط و تسلیم سے منقول ہے کہ وہ بندہ مارا گیا پھر گائے کے ذبے کا حکم ہوا پھر اس کو لگایا گیا کچھ بھی نہیں اور نہ کسی صحابی سے منقول ہے کتنی باتیں میں نے کر لی ہیں تین باتیں پہلی بات میں نے کہی ہے کہ اس میں نظم قرآن کے اندر کیا کرنا پڑتا ہے تغیر تبدل نمبر دو یہ تفسیر نبی علیہ السلام سے منقول نمبر تین کسی صحابی سے بھی منقول نمبر چار یہ تفسیر اسرائیلیات پر مبنی ہے کس پر مبنی ہے اسرائیلی روایات پر اسرائیلیات کے اندر یہ آیا ہے کہ یوں بندہ مارا گیا پھر سوال ہوا تو اللہ نے کہا کہ گائے دبے کرو گائے کا ٹکڑا اس کو لگاؤ یعنی واقعہ تو قرآن میں ہے باقی یہ ترتیب کہ پہلے بندہ مارا گیا پھر وہ گائے کے دیبے کا حکم ہوا پھر وہ گوشت لگایا گیا یہ بات علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب کے اندر خاص لکھا ہے کہ یہ سیاقات جتنی بھی ہیں ساری کی ساری اسرائیلیات پر مبنی ہیں جمجا جن کی ہم نہ تصدیق کر سکتے ہیں نہ تقریب کر سکتے ہیں اللہ عالم و بحال اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے بات سمجھ ہی ہے کتنی باتیں میں نے کی ہیں چار چوتھی بات کیا کہی ہے کہ یہ تفسیر مبنی ہے کس پر اسریلیات پر مبنی ہے اور میں نہیں کہہ رہا خود مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ یہ تفسیر اسرائیلیات پر مبنی ہے پانچویں وجہ برجوہیت کی کہ یہ معید ہے مذہب شرکیہ کو یہ تفسیر کیا ہے معید ہے مذہب شرکیہ کو کس طرح بھئی وہ لوگ تو فرون کے زمانے میں بھی گائے کی عبادت کرتے رہے تھے پھر اس کے بعد سامری نے بچھڑا بنایا عجل بنایا اس کی بھی انہوں نے عبادت کی ان کے دلوں کے اندر گائے کی تعظیم پہلے موجود تھی جب اللہ نے حکم دیا کہ گائے کا گوشت لگاؤ مردے کو مردہ زندہ ہو جائے گا اور بولے گا تو ان کے شرکیہ مذہب کی تقویت اور تائید ہوگی نہ ہوگی وہ تو الٹا اور جیسے پکے ہوں گے کہ ہاں گائے کے اندر کوئی نہ کوئی تاثیر تو ضرور ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ گائے کا ٹکڑا لگاؤ تو یہ زندہ ہو جائے گا تو یہ بات یہ تفسیر جو ہے مرجوحیت کی پانچویں وجہ کی یہ ہے کہ یہ کیا ہے معید مذہب شرکیہ کیا ہے معید مذہب شرکیہ ہے اس لیے یہ تفسیر کیا ہے مرجوح ہے بات سمجھ لیجیے چھٹی بات کہ یہ کام رہے ہو یہ مردے کو زندہ کرنے والا کام بغیر گائے کے گوشت لگانے کے خدا نہیں کر سکتا تھا کر سکتا ہے نہیں کر سکتا اللہ کہتا بکری دبے کر دو گوشت لگا دو اور سن رہے ہو یا کوئی اور چیز یا کوئی کلمہ پڑھ لو اور یہ زندہ ہو جائے گا آخر پیغمبر تو موجود تھا ان کا کوئی نہ کوئی تو کیا وجہ اللہ نے خاص گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے کہ گائے کا گوشت لگاؤ ہم تو یہی کہیں گے کہ اگر تم یہی کہو گے کہ یہ مردے کو زندہ کرنے کے لیے ہے تو سوائے اس کی اور کچھ بھی نہیں ہوگا کہ ان کا شرک بڑھے گا کیا بڑھے گا شرک بڑھے گا کیونکہ بغیر گائے کے بھی تو یہ کام ہو سکتا تھا نا بات سمجھیے کتنی وجوہ میں نے بیان کی چھ چھ وجوہ ہیں اس تفسیر کی مرجوزیت کے بنیادی وجہ جو میں پھر عرض کر رہا ہوں بنیادی وجہیں دو ہیں پہلی یہ کہ یہ اسرائیلیات پر مبنی ہے یہ نبی علیہ السلام اور صحابہ سے منقول نہیں ہے اور دوسری کہ یہ توجہ معید ہے مذہب شرکیہ کل وجوہات چھ ہیں بنیادی وجوہات کتنی ہیں دو کہ یہ تفسیر اسرائیلیات پر مبنی ہے اور نبی علیہ السلام اور صحابہ سے منقول نہیں ہے اور نمبر دو میں یہ معیت ہے کہ سی مذہب شرکیہ کی بات گے اب میں اس کا دوسرا رخ عرض کر رہا ہوں مولانا رحمہ اللہ نے جو توجہ ذکر فرمائی ہے اس کی وجوہ ہے ترجیح عرض کر رہا ہوں کیا عرض کر رہا ہوں وجوہ ہے ترجیح سنو بات پہلی وجہ ترجیح کی یہ ہے کہ مولانا رحمہ اللہ کی تفسیر پر قرآن پاک کی ترتیب اور نظم کو نہیں بدلنا پڑتا قرآن پاک کی نظم کو نہیں بدلنا پڑتا جو مقدم ہے وہ مقدم ہے جو مؤخر ہے وہ مؤخر ہے تو نظم قرآن کو نہ بدلنا یہ بھی بہت بڑا معیت ہے کیا ہے معیت ہے وجوہ ہے ترجیح میں سے پہلی وجہ ترجیح کی کیا ہے کہ مولانا رحمہ اللہ کی توجہ جو ہے وہ توجہ اس کے اندر نظم قرآن کو تبدیل اور تغیر کرنے کی ضرورت نہیں آتی جو وہ مقدم ہے تو مقدم ہے جو مؤخر ہے وہ مؤخر ہے فی الواقع بھی پہلی بات سمجھ آئی دوسری بات مولانا رحمہ اللہ کی تفسیر جو ہے سیاق اور سباق اس کا معید ہے کیا سیاق و سباق یعنی اس واقعہ سے پہلے اور اس واقعہ کے بعد جتنی بھی آیات ہیں قصے ہیں وہ سارے اس کے معیت ہیں میرے طرف دیکھو میں سمجھا دوں کر اندر دیکھتے ہیں یہاں اللہ پاک نے اسرائیلیوں کے جتنے قصے بیان کیے ہیں ہر قصے کو مستقل طور پر عز کے ساتھ ذکر کیا ہے کس کے ساتھ کل میں عز کے ساتھ پیچھے کھولو جہاں سے ابتدا ہوئی ہے اور نو اول کھولو نو اول نو اول کہاں سے شروع ہوا تھا یہ شروع ہوا تھا آیت نمبر اڑتالیس چہل و ہشت آیت نمبر اڑتالیس کہاں ہے چہل و ہشت نظر آ رہا ہے وہ عز ن کھڑا ہے وہ عز ن جم دو ایک آیت بعد و عز فرق نہ بے البہرا کھڑا ہے ایک آیت بعد و عز و آدنا موسا عرب دو آیت بعد و عز آتے نا موسل کتابہ ایک آیت بعد وحز کالا موسا قوم ہی نظر آ رہا ہے ایک آیت بعد وہ کل تم جا موسا لنو میں نہ لکا کھڑا ہے اس کے بعد دو آیات بعد وحز کل ند خلو ہاد کریا تھا رقو پر آ جاؤ و عزت موسا موسا ہے نہیں ہے ایک آیت بعد وحز کل تم جا موسا لنس برالا تو آمن کھڑا ہے اس کے بعد آجت نمبر باسٹھ پر آ جاؤ شخص شستوں دو وز اخذنا کل والا سبق جہاں سے شروع کیا تھا وحز اخذنا کا کم و رفانہ فوک کمتور ہے نظر آ رہا ہے اس کے بعد تین آیات بعد وب کالا موسا قوم ہی ان اللہ حجام رکم انتد بہ داکارہ اس کے بعد اب رقو پر آ جاؤ جہاں سے میں نے ابھی پڑھا ویب قتل تم نفسن تم اس کے بعد آ جاؤ اس کے بعد آیت نمبر پچہتر پر ہفتہ دو پنج ہاں اللہ اکبر نہیں بھائی رقو پر آ جاؤ رقو پر اگلے رقو رقو نمبر نو پر خدنا میسا کبنی اسرائیلا لا تابودہ نظر آیا ہے اس کے بعد ایک عجت بعد وحید خدنا میسا کا لا تسفکونہ دماغ نظر آیا ہے مولانا رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جتنی قصے ہیں مستقل ان کو الگ الگ عز عز کے ساتھ شروع کیا گیا ہے تم نے دیکھا درمیان میں میں ایسے چھوڑتا آیا جو قصے مقبل کے ساتھ متعلق تھے وہاں عید نہیں تھا جہاں مستقل قصے تھے وہاں عید عید لایا گیا چنانچہ عید کالم سال قوم ہی تم نفتن ان کو بھی عز عز کے ساتھ شروع کیا گیا یہ سیاہ و ہے معیت بات کا کہ یہ دونوں الگ قصے ہیں یہ کیا ہے الگ قصے ہیں اور ان کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے بات سمجھ ہے کتنی وجوہ ترجیح آ گئے دو پہلا کہ نظم قرآن کو تبدیل کرنے کی ضرورت پیش ہے نہیں آتی دوسرا یہ کہ سیاہ کو سباب بھی اس کے لیے کیا ہے معین ہے نمبر تین بنیادی بات نمبر تین کہ یہ تفسیر نہ نبوی تفسیر کے مخالف ہے نہ صحابی کی تفسیر کے مخالف ہے اعتراض تو تب ہوتا کہ فریق ثانی کے پاس نبی علیہ السلام کی تفسیر ہوتی یا صحابی کی تفسیر ہوتی اور مولانا کی تفسیر اس کے ہوتی مخالف تب ہوتا اعتراض جبکہ وہ تفسیر اسرائیلیہ پر مبنی ہے اور معیت مذہب شرکیہ ہے تو اس کے خلاف اگر مولانا نے کال کر لیا تو کیا ہو گیا کچھ سمجھ آ رہی ہے بھائی فریق مخالف کی تفسیر جو ہے جبکہ وہ نبوی تفسیر نہیں ہے صحابی کی تفسیر بھی نہیں ہے بلکہ کس کی تفسیر ہے اسرائیلیات سے یہودیوں سے منقول ہے تو اسرائیلی تفسیر کے خلاف اگر مولانا نے کال کر لیا اور کال بھی ایسا جس کے اندر نظم قرآن بھی برحال ہے اور سیاہ کو خطاب بھی معیت ہے تو اس میں کون سا گنا ہو گیا سمجھئے یہ بات تیسری وجہ ترجیح کی میں نے چارج کی ہے کہ یہ کسی نبوی تفسیر کے مخالف صحابی کی تفسیر کے مخالف نہیں ہے نمبر چار نمبر چار یہ ہے <clears throat> کہ اس تفسیر کے ذریعے شرک یا مذہب کا بھی رد ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے کس طرح کہ زب باقارہ کا حکم ان کو مردہ زندہ کرنے کے لیے نہیں دیا گیا تھا بلکہ کل میں نے لکھوایا تھا لے جو حقو محبود ہم معبود تاکہ ان کے دلوں سے گائے کی تعظیم نکلے اور ان کے معبود کی توہین ہوئے اور ان کے دل سے تعظیم نکلے وہ سمجھے کہ اس کے بس کے اندر کچھ نہیں آئے اس توجہ کے ذریعے شرک کی تردید بھی ہو جاتی ہے بات سمجھیے جی؟ اچھی طرح بس یہ کافی ہے سمجھا سر اب دو باتیں رہ گئی ہیں پہلی بات مفسرین فرماتے ہیں کہ مقدم کو مؤخر مؤخر کو مقدم اس لیے کیا گیا کہ ان کی دو خباستیں الگ الگ معلوم ہو جائیں کیا ہو جائیں تو یہاں اب اگر ہم ذبح بقرہ کو مقدم بنائیں قتل کو مؤخر بنائیں تو اب نہیں معلوم ہو رہی کیا اب اب معلوم نہیں ہو رہی ابھی تو معلوم ہو رہی ہے اگر ہم مقدم کو مقدم مؤخر کو مؤخر بنائیں الگ الگ بنائیں پھر بھی تو دو خیباتیں الگ الگ معلوم ہو رہی ہیں ذبح باقارہ والی الگ اور یہ بلّہ مخرج مفدہ راتم فیا والی الگ اب بھی تو معلوم ہو رہی ہے اس کے اندر کیا ضرورت ہے تعویل کرنے کی بات سمجھیے دوسری بات جو ہے وہ کہتے ہیں کل نظر بو ہو باغ ہا کا ہا ضمیر باقارہ کی طرف ہے اگر تم باقارہ ذبے کے مسئلے کو الگ کر دو تو پھر ضمیر کہاں جائے گا جواب اس کا مولانا نے یہ دیا ہے کہ کل میں نفس جو ہے یہ مونس سماعی ہے کیا ہے اس کی طرف مذکر مونس دونوں ضمیریں جا سکتی ہیں فضر بو ہو ضمیر بھی نفس کی طرف ہے بے باز کا ضمیر بھی نفس کی طرف ہے مارو تم ہم نے کہا مارو تم اس نفس کو ساتھ بعد اس نفس کے اس مردے کا ہاتھ اٹھا کے سینے پہ رکھ دو وہ بول پڑے گا اس کا ایک عضو دوسرے عضو پہ لگا دو وہ بول پڑے گا دونوں ضمیر نفس کی طرف جا رہی ہے بس آ جاؤ آپ آگے سبق پڑھ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله تتم نوع ثاني سانی ہے تتم نوع ثاني اس میں حضرت یہود کی پانچ جماعتوں کا ذکر آئے کتنی جماعتوں کا حاشی پر لکھو دیکھو لکھا ہے یہود کی علمی کمزوریاں لکھا ہوا ہے یہود کی علمی لحاظ سے ان کی کمزوریاں تورات کی تعریف کرتے ہیں نذرانے وصول کرنے کے لیے مال بٹورنے کے لیے تورات کو تبدیل کر کے لوگوں کو کہتے ہیں اللہ سمجھا یہ علمی کمزوریاں آگے چل ہے خلاصہ یہ کہ وہ تمہارے ساتھ مل کر بھی کام نہیں کر سکتے مل کر بھی کام نہیں کر سکتے اتنے گر چکے ہیں الگ تو وہ کام نہیں کر سکتے پر تمہارے ساتھ مل کر بھی اب کام نہیں کر سکتے یہ حضرت آفت معاونہ پڑھوا آیا امید رکھتے ہو تم یعنی امید نہ رکھو یعنی امید نہ رکھو جو کہ ایمان لائیں گے یہ لوگ واسطے تمہارے سمجھا تھی کا نا جماعت اولا ہے پہلا گروہ ہے مولویوں کا اور مشائقین کا ان کے علماء مشائقین جو تحریف کرتے تھے قرآن اپنے تورات کی دکھایا نا جماعت اولا جماعت ہے ان کے مولویوں کی علماء کی اور مشاخ کی جو تعریف کیا کرتے تھے اور تاکہ ہائے ایک فریق ان میں سے سنتا ہے اللہ کے کلام کو کلام اللہ پر لکھا ہے تورات کی کیا لکھا ہے تورات کو سنتا ہے جو فون ہو اس کے بعد تبدیل کرتے ہیں اس کو من بعد ما اکلو ہو وہ بھی بعد اس کے جو سمجھ لیتے ہیں سمجھنے کے بعد سمجھ بوجھ کے بعد جو ہر فون پر استباد نمبر اول لکھا ہے یہ پہلا استباد ہے دیکھو جی اللہ کے کلام کی تعریف اور بندے کے کلام کی تعریف ہو تو پھر بھی ہو اللہ کے کلام کی تعریف اور وہ بھی ممباد ماں چلو نہ سمجھے تو اور باتیں سمجھ بوجھ کر وہ ہم یا مونا استباد نمبر تین اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم برا کر رہے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم برا کام کر رہے ہیں یہ کام بالکل برا ہے یہ حضرت جماعت فانیہ ہے منافقین یہود کا ذکر ہے اس کا ذکر ہے منافقین ملے جلے رہتے تھے نا تھی آتے تھے مومنین کے پاس بھی مسلمانوں کے پاس پھر ان کو وہ مولوی کہتے یہود کے تو میاں تم کیوں جاتے ہو سنو بات منافق جب مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو اپنا اعتبار بڑھانے کے لیے کہ مسلمان ہمارے اوپر زیادہ اعتبار کریں کہتے مسلمانوں کو میاں ہمارے پیغمبر کا ذکر تو تورات میں موجود ہے فلانی صورت فلانی آیت کے اندر موجود ہے سمجھا سی جی؟ تاکہ مسلمان سمجھے کہ یہ ہمارے ہیں یہ کیا ہیں ہمارے ہیں اس طرح وہ اعتبار بڑھانے کے لیے اس قسم کی باتیں کرتے تھے پھر جب مولویوں کے پاس جاتے یہودیوں کے پاس تو یہودی مولویوں کو کہتے تم کیوں بتاتے ہو مسلمانوں کو تم کیوں بتاتے ہو یہ چھپی چھپی باتیں تورات کی کیوں بتاتے ہو پھر قیامت کے دن وہ کہیں گے اللہ پاک کو کہ یا اللہ ان کو علم تھا اور انہوں نے جان بوجھ کے ایمان نہیں لایا تھا یہ تو ہمیں بھی بتایا کرتے تھے اور قیامت کے دن خدا کو کہیں گے لق آ اور جب کہ ملتے ہیں ان لوگوں کو جو انہوں نے ایمان لایا تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں وہ سمجھ رہے ہو جی۔ خلا اور جب اکیلے ہوتے ہیں بعد ان کے طرف پہ سمجھا تھی وہ منافقین جب جاتے ہیں یہودیوں مولویوں کے پاس کالو کہتے ہیں وہ کون کہتے ہیں او یا یہود احبار اور روبان پاس وہ جاتے ہیں بعض ہم سے مراد منافقین یہود الہ آباد سے مراد عالانیہ یہود یعنی احبار و روحبان لکھا ہوا ہے یہ احبار و روحبان کہتے ہیں اتو حد سونا ہوں آیا بتلاتے ہو تم ان مسلمانوں کو اور آیا آگاہ کرتے ہو تم ان مسلمانوں کو بیمار وہ مفید مذہب باتیں جو ظاہر کی ہیں اللہ نے اوپر تمہارے تورات میں جو ظاہر کی اللہ نے اوپر تمہارے تورات میں حضرت فاتحا کا مانا کیا کر رہا ہوں از ہارا تھا کا مانا از ہارا کو جو ظاہر کی ہیں اللہ نے یہ لفظ یاد کرنا ہے آگے انشاءاللہ شاء اللہ آئے گی سمجھا قانون من قبل و یس وہاں میں مانا اسی جگہ کا حوالہ دوں گا آیا بتلاتے ہو تم ان مسلمانوں کو آیا آگاہ کرتے ہو تم ان مسلمانوں کو ان مفید مذہب باتوں کی جو ظاہر کی ہیں اللہ نے اوپر تمہارے تورات میں لے یو ہا جو کم بھی اندر یہ لام عاقبت کا ہے لام کون سا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جھگڑے وہ تمہارے ساتھ بہی ان مسائل کے متعلق نزدیک تمہارے پروردگار کے قیامت کے دن وہ جھگڑیں گے وہ کہیں گے یا اللہ یہ مناسب جو تھے ان کو پتہ تھا ان کو علم تھا سب کچھ جانتے تھے اور باوجود جاننے سے انہوں نے نبی یہ تو دنیا میں خود ہمیں بھی بتایا کرتے تھے یہ اور سمجھ رہے ہو ہاں تاکہ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ مغلوب کر دیں گے مسلمان تمہیں جھگڑیں گے تمہارے ساتھ ساتھ ان مسائل کے نزدیک تمہارے پرور کے افلا پہلون آئے آپس نہیں سمجھتے ہو تم اتنی موٹی بات اتنی موٹی بات نہیں سمجھتے ہو اولا یعلمون تحمیق یہود کیا لکھا ہے تحمیق یہود اللہ پاک یہودیوں کی حماقت بیان کر رہے ہیں احمد ہیں کیا مجھے پتہ نہیں ہے کیا اللہ فرماتے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو وہ باتیں کیوں بتاتے ہو جو کیا کے دن جھگڑیں گے مسلمان جھگڑے نہ جھگڑے مجھے تو معلوم ہے کہ یہودی جان بوجھ کر یہ کچھ کر رہے ہیں منافق جان بوجھ کر یہ کر رہے ہیں سمجھا نا سی ہاں اب اللہ حمدے بعد اور واپ سے پہلے لکھا ہے آیوس اونا کیا لکھا ہے آیو اونا آیا وسیعت کرتے ہیں ان کو ان باتوں کی اور نہیں جانتے کہ بے شک اللہ کا آپ جانتا ہے جو کچھ کے چھپاتے اور جو کچھ کے ظاہر کرتے ہیں مجھے سب کچھ کا پتا ہے وہ من پر تیسرا فریق ہے عوام یہود کا کس کا ہاں جو حلا یہود عوام یہود جو اپنے مولویوں کی بتائی ہوئی باتوں پر مغرور ہو رہے ہیں مولویوں کو کہتے تھے لیا الجنت جنت من خان ہودا یہودی کہتے جنت میں صرف یہودی جائیں گے اور کوئی نصارہ کہتے جنت میں صرف نصارہ جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا ان کے جو حالات خوش ہوتے ہاں ہم جنتی ہیں اور جس طرح آج کل عاشق رسول کہتے ہیں یہ جی، جنت میں ہم جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا ہم جیسے آگے آگے نبی علیہ السلام ہوں گے پیچھے ہم ہوں گے ہم جنت میں جائیں گے سمجھا یہی بات ہم امی جونا اور باتیں تو ان میں سے بالکل ان پڑھ ہیں امی ہیں سمجھا لا لاجال امون الکتابہ لکھا جو حال یہود کا مبلغ علم جو حال یہود کا مبلغ علم چاہے کتنا درجہ ان کا علم ہے نہیں جانتے کتاب کو اللہ امانیا امانیہ کا معنی بلا سند دل خوش کن باتیں بلا سند بالکل ہاشیے پر لکھا ہے ہاشیے پر ہاشیے پر لکھا نیچے نیچے بلا سند دل خوش کن باتیں بس دل کو خوش کرنے کے لیے باتیں جنت میں جائیں گے ہم فلانے ہیں یہ ہے وہ ہے جن کی کوئی سند نہیں ہے سمجھا تو بلا سند دل خوش کن باتیں نہیں جانتے کتاب تو رات سے مگر بلا سند دل خوش کن باتیں وہ تو بہت یاد ہیں وہ تو بہت یاد ہیں وہ انہم اللہ اور نہیں ہے وہ مگر صرف گمان پکا لیتے ہیں بے بنیاد خیالات پکا لیتے ہیں بس اور کچھ بھی نہیں ہے فویل الدینا جماعت رابعہ ہے اور دیکھو گا علماء یہود کا علمی مذاق علماء یہود کا آج عملی آ رہا ہے یہ علمی مذاق ہے